اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اب صرف اسلام ہی کامیابی کا راستہ ہے میں نے تین حدیثیں خطبے میں پڑھی جن کا خلاصہ ہے کہ یہ پیغام اب دنیا میں پہنچانا ہماری ذمہ ہے اور کل ولو آیا اس کا جو مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آیت بھی آتی ہے ہاں، ہاں۔ ایک بات بھی میرے دین کی آتی ہے آگے پہنچاؤ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی تمہاری ہمت ہے تھوڑی ہمت والے تو بھی کرو اور زیادہ ہمت والے تو بھی کرو ہر آدمی تو سال نہیں لگا سکتا میرے ساتھ جیسا آدمی تو سال نہیں لگا سکتا ہر آدمی سات مہینے نہیں لگا سکتا تو میرے نبی نے کہا جتنا جس کے بس میں ہے ایک معذور آدمی بستر پر لیٹا ہوا ہے اس حدیث میں یہ پیغام ہے کہ تو بھی اللہ کی بات سناتا رہے اور کہتا رہے اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے دفتے ہوئے سہراؤں میں شانہ خون جس جہان جہانداروں کی کل میں تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی تج سے سرکش ہوا کوئی تو لڑ پڑ تو اڑ جاتے تھے تیز کیا چیز ہم تو لڑ جاتے تھے نقش تو عید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زی خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے یہ اس امت کی شان ہے پیغام کیا پہنچانا ہے سب سے پہلا پیغام پہنچانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ ایک اللہ کے آگے جھکو جو سارے خزانوں کا مالک ہے اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے اللہ جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے اللہ ما فی السماوات آسمانوں کا مالک ہے اللہ وما فل الارض زمین کا مالک ہے اللہ وما بینہما اس کے جو درمیان ہے اس کا مالک ہے اللہ وما تحت سارا جو زمین کے نیچے ہے اس کا مالک ہے اللہ رب المشرق والمغرب جو کچھ مغرب میں ہے اس کا مالک ہے اللہ جو کچھ مغرب میں ہے اس کا مالک ہے اللہ رب المشرقین و رب المغربین جو کچھ شمال جنوب میں ہے دو مشرق دو مغرب میں ہے اس کا مالک ہے اللہ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ اللہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین چاند کا مالک ہے اللہ سورج کا مالک ہے اللہ ستاروں کا مالک ہے اللہ الشمس تجری لمستقر لها ذلك راج کا توزیر العزیز العالم سورج کو چلانے والا ہے اللہ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم چاند کو گھٹانے اور پڑھانے والا ہے اللہ علم نجعل الارض مہادا زمین کا فرش بچھانے والا ہے اللہ بل جبال پہاڑوں کو کیل بنانے والا ہے اللہ خلقنا تم ازواجا مرد عورت بنانے والا ہے اللہ وجعلنا نوم تم نیند لانے والا ہے اللہ وجعلنا اللیل لباسا اور رات کو اندھیرا دینے والا ہے اللہ النہار اللہ آشا اور دن کو اجالا دینے والا معیشت دینے والا ہے اللہ وہ بنائی نہ مالک ہے اللہ وجہ اللہ سیاح سراجن و حاجا اس میں سورج کو چمکانے والا ہے اللہ وہ اللہ اور سرا سے ماں برسانے والا ہے اللہ جب ہی حق بن وہ نبا تن الفافا کہ میں تمہارے لیے اس میں سے غلے پھل پھول نکالوں یہ سب کا شہنشاہ ہے اللہ زمین پر مالک اللہ آسمانوں کا شہنشاہ اللہ ہواؤں کا شہنشاہ اللہ بادلوں کا شہنشاہ اللہ جنات کا شہنشاہ اللہ فرشتوں کا شہنشاہ اللہ جبریل کا مالک اللہ اسرائیل کا مالک اللہ میکائیل کا مالک اللہ اسرافیل کا مالک اللہ عرش کا مالک اللہ لوہے محفوظ کا مالک اللہ تقدیر کا قلم جو چلا اس کا مالک اللہ کرسی کا مالک اللہ آسمان پر ایک ایک سمت سوا دخان فقال لها طوعا او قالت فقضاهن سبع سماوات في يومين ون في كل سماء سما وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفرة ذلك تقدير العزيز العليم آسمان ایک بچے بیٹھ جاؤ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں بیٹھ اللہ کے واسطے بیٹھ اب تو میرے بچوں کی طرف بیٹھ کھڑے نہ دیکھو میں منت کر رہا ہوں بیٹھ مجھے دیکھنا ضروری نہیں میں ایک عام انسان ہوں پیچھے لوگوں کو مشکل ہوگی بیٹھ کر نہیں جی، اللہ کے پاس پہلا تعارف کیا ہے اللہ کا تعارف ہے پہلا تعارف جب سر اسلام پیش ہوتے ہیں وہ آپ کی تلاش میں تو آواز آتی ہے انی انا ربک پہلا تعارف میں تیرا رب ہوں الحمد للہ رب العالمین میں کل کائنات کا رب ہوں کل اعوذ برب الفلق میں شمسی کمری نظام کا رب ہوں کل اعوذ برب الناس میں پوری دنیا کے انسانوں کا رب ہوں وما من الا علی اللہ رسوا ساری کائنات کا رب میں اللہ ہوں پتنگے کو کھلاتا ہے اللہ وہ رب ہے پروانے کو کھلاتا ہے اللہ وہ رب ہے کیڑے کو کھلاتا ہے وہ رب وہ اللہ وہ رب ہے وہ سانپ کو بھی رسک پہنچاتا ہے وہ رب ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے باپ کو جھپٹ دیتا ہے وہ اللہ ہے سانپ کو پھنکار دیتا ہے وہ اللہ ہے ہرن کے مشک ہرن کے نافے میں مشق پڑتا ہے وہ اللہ ہے گائے کے تھانوں میں دودھ پھرتا ہے وہ اللہ ہے اور وہ رب ہے رب اور اللہ کو میں ساتھ چلا رہا ہوں درختوں سے پھل نکالتا ہے وہ رب ہے وہ اللہ ہے بادل اٹھاتا ہے وہ رب ہے وہ اللہ ہے اللہ یوسی صحابا دیکھتے نہیں ہو بادل کو تیرا رب کیسے اٹھاتا ہے تم میو اللہ کو بہنا ہو تم یو جال ہو رقامہ ستارہ وقت کا یقر جو میں نے پھیلا لے بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے میرا اللہ انہیں تہ بتہ لگاتا ہے میرا اللہ اس نے پانی اچھا ہے میرا اللہ اللہ سبب الماء اصبا پھر بارش کا قطرہ قطرہ برسات ہے میرا اللہ تم شکت نل الرشق شکتا پھر زمین کو پھاڑتا ہے میرا اللہ تو امبتنا پیرا حقم وعنبا تو قدم و زیتونا ونقل پھول غل چارے نکلتا ہے میرا اللہ ول جبال ول انتم اشد و خلقا عن السماء تمہیں بنانا مشکل ہے تم بڑی مخلوق ہو کے آسمان زمین کا بنانے میرا بنانے والا اللہ آسمان کا بنانے والا میرا اللہ بنا رہا میرے اللہ نے بنایا رفا تم کہا اس کی چھت کو اٹھایا پسوا اسے برابر کیا وہ رہا اور اس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 یہ ممبر ہے یہ اللہ کی تصویر پڑھ رہا ہے بارش کا کترا کترا اللہ کے لیے سبحان اللہ کہہ رہا ہے ہوا کی لہر کا ایک ایک ذرہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے درخت کا ایک ایک پتا اللہ اللہ کہہ رہا ہے درخت کے پتوں کی رگوں میں چلنے والا پانی اور اس پانی کا ایک ایک کچرا اور ایک ایک قطرے کا مالیٹل وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے صحراؤں کا ایک ایک دورہ وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے جنگلوں کے درخت وہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں جڑیں جڑوں کے ریشے ریشوں کے آگے ریشے سب اللہ اللہ اللہ تمہیں سنا دے تو ہمارے کان پڑ جائیں ہمارے کلیجے پڑ جائیں اس نے خاموش تصویر ہمیں کہا بولو اونچی بولو میرے نام کو بولو میرے نام کو باقی کائنات سے کہا یاد کرتی ہے کا داری مسئلہ کا ہو وہ تصویر ہر شاید تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے تصویر پڑھتی ہے اور اس میں جو پک ٹکراؤ ہوتا ہے اس سے پانی کا شور اٹھتا ہے وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے کہے اللہ اللہ ڈبلو ڈبلو اس سے میں نے آپ نے بلا دیا ہاں۔ میں پندرہ منٹوں میں اللہ کی تعریف کیا کروں گا ایک سے سمجھو لو فی الارض من شجرت اقلام پوری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دو بل باہر مدد ہو بعد ہی سب آزاد ہو پھر پوری دنیا کے سات سمندروں کو سیاہی بنا دو سیاہی بنا دو سیاہی بنا دو لوکان باہر مٹا تم پورے سمندروں کو سیاہی بناؤ پورے درختوں کو قلم تم نہ بناؤ اللہ کہتا میں بنا کے دوں گا سیاہی تم نہ ڈالو اللہ کہتا میں سیاہی بناؤں گا سر آ جاؤ آج کے سات ارب آ جاؤ مر جانے والے خربا خرب آ جاؤ آنے والے ارب خرب جتنے ہیں آ جاؤ اور یہ لوگ قلم اور یہ لوگ کاغذ اور یہ لوگ علم میں تمہارے قلم پہ علم اتاروں گا تمہارے دماغ میں علم اتاروں گا تمہارے دل پر علم اتاروں گا میں کہوں گا لکھو میری تعریف لکھو کہ میں جنات کو بلاؤں لکھو میری تعریف وہ لکھیں گے وہ تھک جائیں گے پھر میں کہوں گا فرشتوں کو بلاؤ لکھو میری تاریخ وہ لکھیں گے وہ آ جائیں گے پھر میں کہوں گا ملا اعلیٰ بڑے فرشتوں کو بلاؤ وہ آئیں گے وہ لکھیں گے وہ تھک جائیں گے پھر میں کہوں گا جبری راجا مٹائی راجا اسرائی راجا اسرافی راجا میری تعریف لکھو وہ لکھیں گے وہ تھک جائیں گے پھر نبیوں سے بڑا علم ہوتا ہے فرشتوں سے بڑا علم ہے نبیوں کا میں نبیوں کو بلاؤں او شوشا او شاہ او نور او ابراہیم او ریسا او موسا او لو او آدم او ادریس او اسماعیل او اسحاق اجو اجو اجو یعقوب آ یوسف تو بھی آپ علیہ تسمت و تسلیمات او او او او یونس بھی آئے شاہیا بھی آئے ادریس بھی آئے ریسا بھی آئے موسا بھی آئے اور ابراہیم بھی آئے اور اور نور علیہ السلام بھی آئے اور شہید بھی آئے سارے ایک لاکھ چوبیس ہزار امریاں آئیں اور بیٹھو لکھو میری تعریف لکھو وہ لکھیں وہ تھک جائیں پھر میں رسولوں کو بلاؤں تین سو تیرہ وہ آئیں وہ لکھیں وہ تھک جائیں پھر میں بولاؤں اے میرے محبوب اے میرے حبیب اے میرے رسول اے میرے محمد اے میرے احمد اے میرے ماہی اے میرے حاشر اے میرے عاطف اے میرے فاتح اے میرے خاتم اے میرے ابو القاسم اے میرے پاہا اے میرے یاسین اے میرے مزم اے اے میرے میرے مدف شاہد اے میرے مبشر اے میرے نذیر اے میرے داری اے میرے پیارے آجا آپ بھی آ جائیں آ جائیں کہ آپ سے بڑا میں نے کائنات میں کوئی علم والا بنایا نہیں مان جنا نہیں ایسا حسن کسی کو ملا نہیں ایسا جمال کسی کو ملا نہیں ایسا کمال کسی کو ملا نہیں ایسی بلندی کسی کو ملی نہیں ون لکشا ہوا ماں صلاح صاحب تما ہوا وما ہوا اللہ شدید المتن سست ہوا تن اعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما ما اوحى كذب الفؤاد ما راى افتمارون المتین مفید ہونے میں کیسا ہے المفتی مفتی کیسا ہے مفتی ممید کیسا ہے واجد و ماجد کیسا ہے واحد و احد کیسا قادر مستقر مالک الملک کیسا ہے دل جلال علیہ کرام کیسا ہے الف الرف کیسا ہے البر الطباب کیسا ہے المنتقم کیسا ہے الملک سلام المؤمن المعین العزیز الجبار المتحفر سبحان اللہ عما یشرکون اردن کیسا ہے البر اب کیسا ہے ہاں الرحیم کیسا ہے ارروف کیسا ہے اور ذلقوت المتین کیسا ہے منتقم کیسا ہے طباب کیسا ہے رشید کیسا کیسا ہے سرور کیسا ہے حنان کیسا ہے منان کیسا ہے اللہ اللہ سر اس کی کبریائی لکھ دو میں تو نئی نام بول گیا سر اس کی کبریائی پر قلم اٹھا دو اس کے واحد ہونے میں قلم اٹھا دو سب محتاج وہ غنی سب فقیر وہ غنی سب غلام وہ بادشاہ سب مرتے ہیں وہ زندہ سب کو زندگی ملتی ہے وہ زندگی لینے سے پاک ہے کھلاتا ہے کھانے سے پاک ہے سلاتا ہے سونے سے پاک ہے مارتا ہے مرنے سے پاک ہے دیتا ہے لینے سے پاک ہے پہناتا ہے پہناوے سے پاک ہے شکل دیتا ہے شکل سے پاک ہے ساری دنیا کے خزانوں پر اس کی مہر لگی ہوئی ہے سے پاک ہے نیند سے پاک ہے بیوی سے پاک ہے بچوں سے پاک ہے وہ ہوتا ہے وہ اکیلا اپنی ذات میں ہے اللہ اس سمجھ کو سب سے بے نیاز ہے سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کا باپ نہیں ولم لطف کسی کا بیٹا نہیں ولم یق اللہ قرحان اللہ کی تعریف ہو رہی ہے کون کر رہے ہیں فرشتے کون کر رہے ہیں جبریل کون کر رہے ہیں مٹھائی کون کر رہا ہے اسرائیل کون کر رہا ہے اسرائیل کون کر رہا ہے ملا آلہ کے بڑے کون لکھ رہا ہے ساتوں آسمان کے پرشتے کون لکھ رہا ہے سارے جناب کون لکھ رہے ہیں سارے انسان کون لکھ رہے ہیں جانوروں کو بھی انسان بنا دو کیوں کے ہاتھوں میں بھی قلم کاغذ پکڑا دو اور اللہ ان کو بھی لکھنے کی طاقت دے دے تو نتیجہ تو نتیجہ تو نتیجہ تو نتیجہ کیا ہے میرا رب کہتا ہے لنا بھی دن رہی مزہ تو ہمارے قلم ٹوٹ جائیں گے تمہارے علم تھک کے ہار جائیں گے ساتوں سمندروں کا پانی جو سیاح بنا ہے وہ خشک ہو جائے گا اور تیرے رب کی تعریف کا بھی ادا نہ سبحان اللہ ہم تو صرف اللہ خالق اللہ مالک اللہ راز ہے کسی پر ہمارا تو لا الہ الا اللہ ختم ہو جاتا ہے نا پہلا سبق پوری دنیا کو سکھانا اللہ سے جڑو اللہ کو پکارو ادرونی استجب لم اللہ کو پکارو امن جی اذا دا اللہ کو پکارو اللہ فإذا سألك عني عبادي ف... وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ولعلهم يرشدون نحن أقرب إليه من حبل الوريد ثم إيه بفكته يا الله وصفا ما لبيك لبيك لبيك تم سمجھتے صرف نیک آدمی پکارے تو جواب دیتا نہیں نہیں جی بن محترفہ رہا ہو وہ کہتا مسلمان بھی نہ ہو کافر ہندو سکھ عیسائی دہریا مشرق مسلم ساری دنیا کے انسان جب مجھے ہاتھ اٹھا کے پکارتے ہیں تو میں جواب میں لب بیک کہتا میں جواب میں لب بیک کہتا ہوں تم ایک دفعہ کہو اللہ یا اللہ یا اللہ ساری رات کہتے رہو صرف یہی کہتے رہو تم اکیلے تو نہیں اس سے پکار ایک وقت میں کروڑوں انسان اس سے پکار اور اربوں خربوں جانور پتنگے پرندے مچھلیاں پنڈیاں پروانے سانپ بچھو چوہے بلیاں ہرن مور ہاتھی چیخے زرافے زیبرے سبھی وقت میں گسکوں کو ایک ہی وقت میں کہتا ہے لبئی لبئی میرا بندہ کچھ بول تو صحیح کیا چاہیے سنا تو کرنا مجھ سے یاری تو لگانا بادشاہوں سے ملتے ہوئے مجھے پچیس سال ہو گئے بادشاہوں سے یاری لگانے کے لیے کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور جو سب سے بڑا بادشاہ ہے جو سب سے بڑا شہنشاہ ہے اس سے یاری لگانے کے لیے ایک آنسو دینا پڑتا ہے صرف ایک آنسو ایک آنسو دے دو ایک کون میرے تو پہ رہے نہیں بہنے والا نہیں وہ آنسو جو صرف تمہاری آنکھوں میں پھیل جائے نیچے نہ گرے تمہاری آنکھوں کے پیالے کو سر دے نیچے نہ گرے کہتا جی مجھے تو رونا آتا ہی نہیں کتنا بھی رونا نہیں آتا تو میں کہتا ہوں ہائے کہنا آتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں یہ رونا نہیں آتا میں نے کہا ہائے کہنا آتا ہے جی وہ تو آتا ہے میں کہوں ہائے اللہ پھر اس کا جواب دیکھنا اور فرش گونج گونج اٹھتے ہیں اس کے جواب وہ میں میرا بنتا میں آ گیا میں آگے مجھ سے کوئی ناراض ہو جائے ڈاکٹر بانجا صاحب ناراض ہو جائیں میں انہیں منانے جاؤں تو یہ دروازہ کھولیں یہ تو کنڈی لگا دیں گے کہیں گے کیا بتاؤ جا میں نہیں گل کرنی تیرے نال یہ انسانی فطرت ہے اور میرا اللہ وہ کیا کہتا ہے کہ اتنے گناہ کر کے آ کے آسمان کی چھت کو لگ جائیں اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگ جائیں لو السماء اتنے کر کے آسمان کی چھت کو چھو لے رب ذل جلال کی قسم جو میری آپ کی سن رہا ہے سارے انسان جنات فرشتے مل کر گناہ کریں آسمان تک نہیں جا سکتے میرا اللہ مجھے کہا تارے جمیل اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے زیا مسلمان اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے مرد اور پٹھان پنجابی سندھی بدوچی ایرانی دورانی افغانستانی عربی آزمی اتنے گنا کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے پھر ایک دن تجھے خیال آئے کہ تو بہت تو سارے کہیں گے یہ خبیص ہے اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے ابھی میں مولانا حبیب الحق صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو مجھے فیسانی کا قول سنایا کہ اپنے آپ کو فرنگی کافر سے بھی برا کا وہ کیسے اس لیے کہ کافر کے ہر وقت لانے کی امید ہے اور تمہارے ہر وقت مرتد ہونے کا خوف کتنوں نے مومن ماں کی گود سے جنم لیا اور کافر بن مر گئے کتنا نے کافر ماں کی کوک سے جنم لیا اور مومن بن کے مر گئے کتنے گنا کرنے کے بعد ساری دنیا کہہ آ رہی ہے تیری کوئی توبہ نہیں تو اتنا خبیص ہے کہ تم نے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دیا ہے تیری کوئی توبہ نہیں اور اللہ کیا کہہ رہا ہے ہاں من کا کر رہا رہی ہے اللہ بڑی جو کتنے گنا کر کے میرے لیے میرے سامنے توبہ کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا آ جا آ جا کب تک مجھ سے روتا رہے گا بڑوں کو تو چھوٹوں کی پرواہ نہیں ہوتا ایک بادشاہ ہے اسے رائے کی کیا پرواہ ایک مالدار ہے اسے غریب کی کیا پرواہ لیکن یہ ایسا بڑا ہے یہ ایسا بڑا ہے کہ جس کی بڑائی کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کلمات نہیں ہیں تعبیرات نہیں ہیں میں تو چھوٹا سا طالب ملوں وہ بھی پتہ نہیں ہوں کہ نہیں ہوں میں نے تو ابھی آپ کو قرآن سے سنا ہے کہ سمندر سیاحی بن جائیں اور کائنات لکھے اس کی تعریف تو سب ادا نہیں ہوتا اتنا بڑا شہن شاہ اتنے بڑے مجرم کو کہتا ہے مرحبا مرحبہ مرحبا عزی آؤ میرے بندے مرحبا بشر جاؤ جاؤ گاروں کو خوشبری سنو وہ حیران ہو کے کہنے اللہ گناہ گناگاروں کو کیا خوشبری سناؤ کون کہو لا یا پارا زم والے تمہارا بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تمہارا آنسو نہیں نکلتا میرا آنسو نہیں نکلتا آپ کا آنسو نہیں نکلتا ہائے تو نکلتی ہے تو جو اللہ کو صرف ہائے دل سے کہہ دے تو میرا اللہ اس کو ایسا کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اللہ کی رحمت اس کے غصے پر رہا ہے رحمتی سبقت کتنا کتب اللہ کتب رب حکم اللہ نفس ہے رحم یہ آہ تو مجھے بہت رول آتی اللہ کہتا ہے شکر کرو تم پہ رحم کرنا میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے میں اس کا الٹ سوچتا ہوں تو میرے آنسو نکلتے ہیں کہ یا اگر تو یوں کہہ دیتا تم پہ غضب کرنا میں نے اوپر واجب کر لیا ہے تو ہم تو اندر سے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی یقین و کم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم یہ ہیں وہ چیزیں جو انسان کو اونچا اڑاتی ہیں یقین مسل خلیلات نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی سن ایسا جیب حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے پتھر بے یقینی پہلا سبق ہے ہمارا اللہ پہلا سبق ہے اللہ اللہ سے دوستی لگانا اور دوستی لگانا دیکھ کتنا آسان ہے تم ایک منٹ میں یا اللہ میری توبہ کہتا آؤ میری رحمت کی چھاؤں میں آ جا میری رحمت کی باہوں میں آ جا میری جنت کی راہوں پہ آ جا فرشتوں کو بھرا دو میرے بندے کے گناہ یہ الٹے ہاتھ کے فرشتے کی ساری فائل کو جلا دو میرے بندے کے گناہوں کا نشان مٹا دو گرو بل اللہ تو بتن اچھا رقوق کو کم انفر ان کم سے ہی اللہ نے یہ نہیں کہا سہارتوں کو ان یغفر لکم سی یا یو کا لفظ جغفر سے بڑا ہے یو کفر کا مطلب ہوتا ہے یغفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا مغفر خود کو کہتے ہیں جو سر کو چھپاتا ہے یو کفر کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹا دینا میرا نے کہا تھا تم تو کرو میں تمہارے گناہوں کے نشان مٹا دوں گا جس دھرتی پہ کیے اس دھرتی کو پھلا دوں گا جس فضا میں کیے اس فضا کو پھلا دوں گا جن انسانوں کے سامنے کیے انہیں پھلا دوں گا فرشتوں کو پھلا دوں گا تم توبہ کرنے والے تو بنو بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں اچھا نوجوانوں کا ہے اب آج ہم مل کے پہلے توبہ کرتے ہیں کرتے ہو ان شاء اللہ کرتے ہو ان شاء اللہ میری تو آپ کو اللہ مجھے آپ کو اللہ نے ہم سب کے کبیرہ سہیلا گناہوں کو معاف کر سبحان عبادات اور حقوق کا مسئلہ ہے وہ علماء سے پوچھ لو لیکن اس وقت پاک بیٹھے اس وقت ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لیا اٹھارہ سے اسی سال والا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ جنم لیتا ہے اس وقت ہم سارے ایسے بیٹھے اسلام کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جس لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا اس میں لا ہوا جس لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ لا الہ الا اللہ خود حسین لا بلا سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في ارد ہائے ہائے ہائے من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آية الكرسي آية الكرسي سارے کلاموں کا سردار ہے قرآن اور قرآن کی سردار ہے سورج بکرا اور سورج بکرا کی سردار ہے آئے الرشید اللہ اللہ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات وا یہ قرآن آ رہا ہے کون کہاں سے دل لمین آسمان والا ہے وہ کون ہے الرحمن وہ کہاں ہے العرش اس کی طاقت کیسی ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض وہ ہوما وما تحت وہاں اس کا علم کیسا ہے وہ تجھ ہر بالکل اس کا علم ایسا ہے کہ زور سے بولو سنتا ہے آہش کا بولو سنتا ہے منہ بند کر کے زبان تالو سے لگا کے بولو سنتا ہے سب کی سنتا ہے سب کی سنتا ہے اس کا نام کیا ہے صفات بتاؤ اور ذات نہ بتاؤ تو تجسس بڑھتا ہے یہ عربی یا اردو فارسی بلاغت کا یہ ایک قاعدہ ہے کہ آپ صفات بتاتے جاؤ تو آپ کا تجسس بڑھے گا بھائی کر رہے ہو کون ہے کون ہے اگر آپ بڑھا کے کرو گے آپ تو دو ہے کون ارے بتا تو دو ہے کون تو یہ سورہ صاحب میں اللہ یہ انداز دکھا رہا ہے تنزیل یہ نہیں پتا کہاں سے ممن خلق الارض والسماوات العلا رولا جس نے زمین اور بلند آسمان بنایا ذات نہیں کون ہے الرحمن پھر صفت آئی ذات نہیں کچھ بتا دو کدھر ہے پھر صفت آئی ذات نہیں اے بھائی بتا دینا کون ہے لہو ما مافل سما ہوا سے وما فل ارد وما دینا ہوا وما تحت سرا پھر سے بتائی ساتھ نہیں ارے یار اب بتا بھی تو دونوں یار کون ہے بھائی سج ہر بالکل کہیں ہو یا نہ وہ سر والا پھر صفت آئی ساتھ نہیں اب پھر یہاں تک پہنچ گیا تجس اور حیرت اور طلب یار یہ تمہیں پلیز بتا دو میرے اس کے سوا اس کی ذات کے الا وہ ایک ہے وہ وہ ایک ہے لبی سے سما ارد علا کوئی ایک ہے رب المشرق والمغرب مغرب کوئی ایک ہے رب السماوات سے کوئی ایک ہے آسمانوں کا رب رب رب الردین سب وہی ایک ہے ساتوں زمینوں کا رب وہ ایک ہے اچھا اس کی صفات میں کوئی شیر اس کی صفات میں <clears throat> لسنا کوئی نہیں کوئی نہیں آپ نے توبہ کر نا الحمد للہ اللہ کے فضل سے دھل گئے ایک کام کر لینا جس سے ناراض ہو ماں سے باپ سے بھائی سے بیوی سے بچوں سے دشمنیاں ہیں ہمارے چاروں صوبوں میں دشمنیت پھیلی ہوئی سرحد تو ویسے بدنام ہے چاروں پنجاب میں اتنے قتل و غارت سندھ میں اتنے قتل و بھارت بلوچستان میں صدیوں کے دشمنیاں قتل و غارت سرحد میں قتل و بھارت تو بھائیو اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو معاف کرے تو آپ سب کو معاف کر دو کہو میں نے معاف کیا اب جاتا کر لینا پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ دوسری بنیاد اللہ کو پانا کیسے ہے اسے ڈھونڈنا کیسے ہے اسے اسے اپنانا کیسے ہے اس کو اپنانا کیسے بنا لوں جیسے کسی غریب کو پیسے دے دو آپ کا ہو جائے گا آپ کی گن گائے گا کسی کے ساتھ بھلا کر دو آپ کا ہو جائے گا آپ کے گن گائے گا لا الہ الا اللہ یا اللہ میں مان گیا تو ایک ہے یا اللہ میں تجھے کہاں ڈھونڈوں میں تجھے کہاں پاؤں یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا کام کیا ہے ہم صرف کام کا تعارف نہ کروائیں ہم اللہ کا تعارف کروائیں کہ اللہ کون ہے اور اس سے پانے کا طریقہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ وہ ہے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اچھا قرآن نے میرے نبی کے لیے بہت سی جگہ نا یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرا نبی اللہ کا میرا رسول ہے آگے اس کی کوئی نہ کوئی دلیل قرآن میں آتی ہے یا کفی یا جلی یعنی یا ظاہری طور پر سمجھ میں آتی ہے یا اندر غور کرو سمجھ میں آتی ہے یہ سورج فتح میں ایک دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں جیسے ون نجم ادا ہوا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے ستارے کی قسم صاحب کمبم ہوا مارت کو نبوت بھی بتا رہا ہے نبوت کے ثبوت بھی بتا رہا ہے نبوت بھی بتا رہا ہے نبوت کے دلائل بھی بتا رہا ہے یہاں سب سے عجیب بات بتائی ہے محمد الرسول اللہ اللہ کہتا محمد میرے رسول ہیں دلیل کیا ہے میرے بچوں اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ پھر کھڑے ہو اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ نہ کھڑے ہو تھوڑے پلیز سارا مجمع منتشر ہو رہا ہے میں نے صرف پندرہ منٹ اور بات کرنی بیٹھ جاؤ اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ بیٹھ بیٹھ تمہاری بڑی مہربانی بیٹھ آپ بیٹھ نہیں گہرا تو پیچھے چلے جاؤ نہیں گہرا تو پیچھے چلے جاؤ لوگوں کو تنگ نہ کرو ہمارا مسلمان کو تکلیف پہنچانا بچوں اچھا نہیں اللہ کے واسطے آپ تشریف بیٹھ بیٹھ آپ بیٹھیں گے تو میری بات شیو یا میرے سامنے سے ہٹ جائیں یا بیٹھ جائیں پیچھے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں ایک الگ اللہ نے دلیل پیش کی ہے اپنے نبی کی نبوت پر محمد الرسول اللہ محمد میرے رسول ہیں کیا دلیل ہے ولوین اللہ کہتا جو اس کے ساتھی ہیں یہی اس کی نبوت کی دلیل ہیں کہ ایسے عالی شان انسان صرف نبی کی تربیت سے بنتے ہیں کسی ولی کسی خطب کسی ابدال کی تربیت سے کسی عالم کسی مربی کسی نافے کی تربیت سے ایسے انسان نہیں بنتے وی ہو جو اس کے ساتھی ہیں جو اس کے ساتھ ہیں یہی اس کی نبوت کے دلیل ہیں وہ کیسے اشدا کفار کافروں پہ شدید ہیں روحما اگئے ہم آپس میں ریشم کی طرح نرم ہیں محبت ہے جذبے ہیں سخاوت ہے ایثار ہے قربانی ہے توکل ہے تقوا ہے رغبت ہے رحبت ہے عنابت ہے درگزر ہے معاف کرنا ہے جب جانا ہے توازو ہے آرٹری ہے انتشاری ہے اور رونا دھونا ہے اور نوراتوں کو اٹھنا ہے سجدوں میں سب رکھنا ہے یہ وہ لوگ ہیں وہ ہما ہم اور کیا ان کی صفت ہے فضلا من اللہ یبلم یہ کبھی رکو میں دیکھو کبھی سجدے میں دیکھو کبھی اللہ کو پکارتے دیکھو کبھی ان کا رونا سونا دیکھو پتہ جا سا جنوب ہم ان مدا گئے ید نب ہم خوف موسم ہم ہند ان کی رات دے اس طرح سے جدا ہے ان کا آخری رات کا حصہ دے بلا سہا رہوں میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کی نبوت کی دلیل ہیں قرآن کی ایک آئے جس نے صحبت تھوڑی اٹھائی یا زیادہ اٹھائی اللہ سب کو کہہ رہا ہے کل انواد اللہ الحسنہ میرے محبوب میرا وعدہ ہے تیرے ہر صحابی کو جنت دوں گا میرا وعدہ ہے تیرے ہر صحابی کو جنت دوں گا یہ آپ کے ساتھی ہیں ان سے میں دنیا میں راضی ہو گیا یہ بھی میرے نبی کی شان ہے یہ بھی میرے نبی کی شان ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں سب سے محبوب وہ ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ کر دیا آپ نے پوچھا اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ ابراہیم خلیل بنائے اور مورسا کلیم بنائے اور عیسا کو روح اللہ بنایا مرد زندہ کروائے سلیمان کو ہوا تابے کر کے دیے علیہ السلام یا اللہ سماج جا السلی میرے لیے کیا ہے تو میرے رب نے کہا اب افضل من تھا کلے ہی میرے محبوب میرے حبیب میرے مصطفیٰ آپ کو ہو دیا ہے تو کسی کو نہیں دیا اچھا یا وہ کیا ہے کیا اللہ ذکر تو اللہ ذکر فرمائی کیا تک میرے نام کے ساتھ تیرا نام جڑ گیا لا الہ الا اللہ آگے بولو لا اللہ آگے ہم میراج پہ فیصلہ ہوا جب اس وقت کی بات ہے یا یا اللہ ابراہیم تیرے خلیل بنے موسا تیرے کلیم بنے اور اور اور سلیمان کے لیے ہوا تابع ہوئے اور عیسیٰ کے لیے مردے زندہ ہوئے تو یار میرے لیے کیا ہے میرے میں قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا جدا نہیں ہو سکتا اور اگلا جوڑ دیکھو اللہ چار حرف ہیں علی لام لام خا محمد چار حرف ہیں میم حامیم ہاں، دال احمد چار حرف ہیں علی حامیم ہاں، دال اللہ کے حرفوں میں کوئی نقطہ نہیں محمد کے حرفوں میں کوئی نقطہ نہیں احمد کے حرفوں میں کوئی نقطہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ چار حرف ہیں محمد چار حرف ہیں اور احمد چار حرف ہیں کتنے ہو گئے بارہ اب کلمہ سناتا ہوں آپ کو لا الہ الا اللہ یہ بارہ حرف ہیں محمد الرسول اللہ یہ بھی بارہ حرف ہیں عشا بھی میرے نبی کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ شفاعت کبرا میرے نبی کے ہاتھ مفاطی انا یہ تم اذا وفدوا أنا خطيبهم إذا أنصتوا أنا مبشرهم إذا أيسوا أنا شافعهم إذا حبسوا مفاتيح الجنة بيدي يوم القيامة لواء الحمد بيدي يوم القيامة إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها وإنها لمحرمة على الأمم حتى تدخلها أمتي ألا تجنى میرے نبی کے ہاتھ میں جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں شفاعت کا حق میرے نبی کے ہاتھ میں اور میرے نبی نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے وہ سجا مب کا رب کو وہ موقع ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فطرا ميرا رب ابن حبيب في تاريخ رأى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ميرا رب ابن حبيب في تاريخ رأى ان آتينا كالفلسفة فصل لربك وانحر ان شانيك هو الأبتر میرا رب اپنے معبود کی ہاں۔ تعریف کر رہا ہے نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمة ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظيم میرا رب اپنے ایک اور آج کی زبان ہماری نا ابھی ربی رول شکر ہو گیا نا تو پورے ملک میں نات خانی ہوں گی ہر وقت پر فکر کے لوگ نات خانیاں کریں گے میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں کہ میرا رب اپنے حبیب کی نعت کیسے دیا نعت کیسے تعریف کر میرا رب اپنے محبوب کی تعریف کیسے کرتا ہے او بھائی بچوں اللہ کے واسطے بیٹھ جاؤ کیوں نہیں سمجھ سمجھے بیٹھ جاؤ بھائی کیوں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے بھائی اللہ کو محبت سے بٹھا دو بھائی ہاں سنو جس نے بنایا اپنے حبیب کو بنایا اپنے محبوب کو بنایا جس کو نام دیے محمد احمد ماہی خاشر عاطب فاطر خاطم ابوالقاسم توحا یاسین مدخر مزمل شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراجم منیر حریف عزیز رعوف رحیم یہ سب قرآن کے نام ہیں میرا نبی کا نصر سب سے اعلیٰ میرا نبی کی اولاد سب سے اعلیٰ کسی نبی کی اولاد کو یہ شرف حاصل نہیں جو میرے نبی کی اولاد کو ہے الحسن اور حسین سیدا شباب اہل جنہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سربار ہیں کسی نبی کی بیویوں کو یہ شرف حاصل نہیں ہے اور فهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن الله تعالى كان غير محبوب یہ جو میں نے گیارہ آپ کو بیویاں دی ہیں نہ آپ ان کو طلاق دے سکتے ہیں نہ آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں یہ آپ کی دنیا میں بھی بیویاں ہیں اور آپ کی جنت میں بھی بیویاں ہیں اور ہم نے ان کو چن کر آپ کی چھولی میں ڈالا ہے یہ آپ کے اہل پیس ہیں حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں سید ادھر اہل جنت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ پھر آپ نے کہا ان پوری حدیث لمبی چھوٹی لا رجلا باسمه وباسم ابھی ہے جنت قال مرحبا مرحبا ایسا شیو مبارکہ میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو جانتا ہوں جو جنت کے دروازے پر آئے گا تو آٹھوں دروازے کھل جائیں گے ہر دروازہ کہے گا ادھر سے آ جائے نا اب جیسے کوئی بڑے بزرگ آ جاتے ہیں عالم آ جاتے ہیں تو ہر بڑے مالدار کی خواہش ہوتی ہے کہ حضرت صاحب میری گاڑی میں بیٹھے اس پر بھی آپس میں کشاکشی ہوتی ہے اچھی کشا کشی نیکی میں کیا لگ رہا میری گاڑی میں بیٹھے میری گاڑی میں بیٹھے تو جنت کے اور دروازے کہیں گے نہیں اب ادھر نہیں یہاں سے داخل ہوں دوسرا کہے گا نہیں نہیں اب اس سے نہیں اب میرے اندر سے داخل ہو تیسرا کہے گا نہیں اب یہاں سے داخل ہو چوتھا کہے گا نہیں اب یہاں سے داخل ہو پانچواں کہے گا نہیں ادھر بھی نہیں یہاں سے داخل ہو چھٹا کہے گا نہیں ادھر سے داخل ہو سات ناؤں کہے گا نہیں اب یہاں سے داخل ہوں آٹھ نو ہاں یہاں سے داخل ہوں آٹھ دروازے ہیں ہر دروازہ پکارے گا مرحبا سلمان فارسی ایسے ہوئے ایسے مجھے ذرا ایسے کہ یا رسول اللہ ان شان ہو یہ اونچی شان والا کون ہے آپ نے کہا ہوگا ابو بکر بنو اب خوافا یہ ابو ہے سبحان ہے ابو خوافا کا بیٹا جس سے جنت کے آٹھوں دروازے تو گا عمر رائے تو میں سن جننا میں نے رات کو جنت میں محل دیکھا میں نے پوچھا کس کا ہے پیلا پتن من قریش اور بھائی یہیں بٹھا دو آگے مت بھائی یہیں بٹھا دے یہیں بٹھا دے بس یہیں بٹھا دے پیلا پتن من قریش ایک قریشی کا ہے ایک قریشی کا ہے آپ نے فرمایا سر جنم تو ان جب میں نے محل کی چمک چمک دیکھی تو میں سمجھا میرا ہے جب میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا ان نہ عمر ام بالختاب یہ تو عمر بن خطاب کا ہے پھر آپ نے مذاق کیا کا یا اباحب عمر مجھے خیال تو آیا کہ دیکھوں اندر جا کے پھر مجھے ذرا غصہ یاد آیا تو پھر بابا میں پیچھے ہٹ گیا تو حضرت عمر رونے لگے اب آئی کیا رہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ پر غصے ہوں گے کیسے ہو سکتا ہے پر ہمیں کہا یا عثمان ان کل نبی ان رفیق ان فل جلنا انت رفیق فل جلنا ہر نبی پر جنت میں ایک خاص ساتھی ہوگا میرا خاص ساتھی عثمان ہوگا پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں کھینچتے کھینچتے کھینچتے کھینچتے سینے کے ساتھ لگا لیا علی ان یقون منزلوں کا مقابلہ منزل تو جنت علی تو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو سرد گلی رانے لگے رسول اللہ میں راضی یا سلا یا زبیر ان لکل نبی حوارین فی الجنہ انتما یا پھر جننا ہماری کا اردو میں ترجمہ کو ایک لفظ نہیں ہے وہ شخص جس کا کسی کے بارے میں بالکل کپڑے سفید کی طرح صاف ہو جائے اس کو ہماری کہتے ہیں اس لیے دھوبی کو بھی ہواری کہتے ہیں وہ کپڑے کو دھو کے صاف کر دیتا ہے تو ہمارے علماء ترجمہ کرتے ہیں خادم خاص آپ نے کہا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا خادم خاص ہوگا میرے خادم خاص تنہا اور زبیر ہوں گے یہ کون ہیں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جن کو اللہ سے جوڑ کے میرے نبی نے دکھا دیا اور اور پتھر کے پوجا کرنے والوں کو سیف اللہ بنا دیا فاروق بنا دیا صدیق بنا دیا ذنورین بنا دیا اسد اللہ بنا دیا حواری بنا دیا جنتی بنا دیا دنیا اور آخرت کے بادشاہ بنا دیا جنت ان کے قدموں میں ڈال دی اپنی رضا کا پروانہ مرنے سے پہلے ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیا وہ محمد ہی بنے تو یہاں تک پہنچے وہ محمد ایمان تو یہاں خالد ایمان نہ لاتے سیف اللہ نہ بنتے عمر ایمان نہ لاتے فاروق نہ بنتے عمر ایمان نہ لاتے صدیق نہ بنتے عثمان ایمان نہ لاتے ضنورن نہ بنتے علی ایمان نہ لاتے اسد اللہ نہ بنتے طلحہ زبیر ایمان نہ لاتے حواری نہ بنتے رضی اللہ عنہم سب بنے جب محمد مصطفیٰ کے قدموں میں سر جبایا کی محمد تو نے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قدم دے رہے ہیں زمین آسمان میں ایک ہستی ایک آئیڈیل ایک آئیڈیل دیکھو تمام اکادر کا احترام عزت کسی بھی مکتب فکر کے اکابروں احترام عزت ہم پر واجب ہے اقتباس صرف محمد مصطفیٰ کا ہے اتباع صرف محمد مصطفیٰ کا ہے وہ نبیوں میں رحمد اللہ کا پانے والا کون محمد مصطفیٰ مرادیں غریبوں کی بدلانے والا کون محمد مصطفیٰ یتیموں کا والی غریبوں کا والا کون محمد کون ہے نسب کیا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلف بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن قلعہ بن مرہ بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدربة بن إلياس بن مدر بن نباح بن معاذ بن عدنان بن أوس بن حميصة بن سلامان بن عوس بن بوس بن خمار بن أبي بن عظام بن ناشف بن حزاء بن بلداس بن يضلاف بن طابخ بن جاهل بن ناحش بن ماخي بن عرفي بن عبقر بن عبيد بن الدراء بن حمدان بن صنبر بن يثربي بن يهتم بن يهم بن إرعوى بن عيبي بن ذيشان بن حيسر بن أخناس بن إيهام بن مقصر بن ناهر بن زاهر بن سمي بن مزي بن عمر بن عرام بن كيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سرور بن رؤوف بن فائش بن عابر بن ارفق شار بن سام بن نور بن لال بن متنشال بن ادریس بن یرس بن ملحی بن بن نام بن آموش بن اللہ وبن آدم دیکھو میرا ایک پنجاب کے اچھے ذمہ دار گھرانے سے تعلق ہے ہماری ایک تہذیب اور ثقافت ہے ہمارے مراسی ہوتے ہیں جنہیں ہمارے بڑوں کے پوری پیڑیاں نام یاد ہوتے ہیں سر ہمارے ڈیروں پہ آ کرنا ہمارے بڑوں کی جھوٹی سچی تعریف کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن اپنے بڑوں کی تعریف سن کر خوش ہو کر ہم ان کو کچھ نہ کچھ انعام ضرور دیتے ان مراسیوں کی پہلی تعریف سرداریاں کسی کی سرداری قائم رہی ہے بولو نا تیرے آباد کسی کا گھر آباد رہا ہے کلو گار تالت سلامت یا من چھوڑو کوئی ڈیرا کوئی گھر کوئی محل کوئی دیوان کوئی ایوان کتنا ہی آباد رہے ایک دن آئے گا ہوا کی سنسناہٹ ہے اور مکڑیوں کے جالے کے سوا وہاں کچھ نہ ہوگا تو میں نے یہ جو نصب سنانا شروع کیا اور یاد کیا اس کے پیچھے یہ ثقافت ہے میری جتنا میرے باپ دادا کے نام ہمارے میراسیوں کو یاد ہیں مجھے یاد نہیں اور وہ ان کے جھوٹے سچے قصے سنا کر تعریف کرتے ہیں سن دو ہزار میں نے اس کو مجمے کے سامنے لانا شروع کیا جب میں مزار پہ حاضر ہوتا ہوں میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کا ایک مراسی آیا ہے آپ کو سلام پیش کرنا چاہتا ہے دیر آواز محمد دے عبداللہ دے عبد المطلف دے ہاشم دے عبد المناف دے حسین دے کلاب دے دیر آواز سرداریاں قائم پورا نقب سنا کے میں سلام پیش کرتا ہوں یا رسول اللہ مجھے یہ نہیں پتا میری تبلیغ قبول ہے کہ نہیں ہے شہرت کے بعد کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں خلاص سے کہہ سو جی میرے قسم آپ سب اخلاص والے میں گواہی دیتا ہوں آپ سب مخلص لوگ لیکن میں اپنے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا کہ میں کیوں بولوں کہ مجھے موت کے پتا اچھا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا تھا یا اپنے واہ با کے لیے کہہ رہا تھا میں اس میں اپنی کوئی صفائی نہیں پیش کرتا بس میں اللہ کی رحمت پہ امید کرتا تو میں وہاں کہتا ہوں یا رسول اللہ تبلیغ تو پتہ نہیں میری مقبول ہے یہ ہے مجھے اپنے گھر کا مراسی بنانے میں آپ کے باپ دادا کی تعریف کرتا ہوں آپ کے در پہ کھڑے ہو کر پھر میں یہ سارا نصب پڑھوں کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ میں نے آج تفصیل سے لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ بیان کیا ہے تفصیل سے مراد ہے جتنی میری کے ساتھ ہے نہ کہ ان کی نشان اس کا تو ضرورت ادا نہیں ہو سکتا کہ یہ تسکروں کو زندہ کیے بغیر نہ نماز میں جان پڑے گی نہ علم میں جان پڑے گی نہ ذکر میں جان پڑے گی نہ اخلاق اچھے ہوں گے نہ اخلاص آئے گا نہ کرنا سرانا میں روحانیت آئے گی جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اندر نہیں اترتا سجدوں میں مزہ بھی نہیں جو میں سر سجدہ اللہ کبھی تو زمین سے آنے لگی تیرا دل تو ہے ایسا نماشنا شنا تجھے کیا ملے گا نماز میں میری اور آپ کی نمازیں پھر وہ نمازیں بن جائیں گی کہ سر اللہ کے سامنے دل کسی اور کے سامنے پہلی چڑھ جڑ لگے گی تو درخت بنے گا اگلے پانچ نمبر اس ایک نمبر کے محتاج ہیں یہ کسی کا محتاج نہیں باقی ساری قسطیں اس کلمے کی محتاج ہیں مولانا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو قدر کو اللہ ٹھنڈا کرے کہ جنہوں نے شہری رخ امت کو دیا کہ ایمان پر محنت کرو پہلے لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ کو سیکھو پھر اس کے بعد سب سے بڑی چیز نماز ہے تو اللہ کے سامنے سر چکانا سیکھو راتوں کو اٹھنا سیکھو گڑ گرانا سیکھو مسلے پہ بیٹھنا سیکھو رونا دھونا سیکھو آنسو بہانا سیکھو سجدے کرنا سیکھو رقوب کرنا سیکھو اشیات سیکھو قرآن پڑھنا سیکھو علی کا فرمان ہے جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا دل کرتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں اور قرآن پڑھو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو اہل علم سے پڑھو خود ذاتی طور پہ پڑھو کیونکہ قرآن کا پانچ سو آیات کے علاوہ سارا قرآن باز نصیحت ہے عبرت ہے جن جہنم ہے مفاذہ حدائق احنابا وقع اکا اطرابا وکاسن دہاکا اس میں کون سی چیز ہے جس کے لیے کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے میرا اللہ کہہ رہا ہے اے تقوی والو تمہارے لیے کامیابی ہے اور تمہارے لیے انگوروں کے گچھے ہیں اور تمہارے لیے شراب سے بھرے ہوئے جام ہیں اور تمہارے لیے اٹھے ہوئے سینے والی بیویاں ہیں نوجوان تو خوش ہوں گے پورے پتہ نہیں خوش ہوتے تمہارے لیے ابھر ہوئے سینے والی بیویاں ہیں یتوف تمہارے گرد خدام پھریں گے بے اخواف و اباری و کاسم لا جو سب ولا ہاں یہ کا ہے اخباب جس کی یہاں تنگ ہو جائے اس کو یہاں سے پکڑا جائے اب ابھی جیسے چائے کا کپ جس کی یہاں مٹھی لگی ہو تو تینوں قسم کے کاش ابڑی اللہ تعالیٰ ان میں شراب ڈلوائے گا جنت کی شراب جس کا یہ دیکھو سارے مجھے دیکھنا یہ میں نے پانی میں انگلی ڈالی اس انگلی کو باہر نکالا یہ خطرہ نیچے گر گیا یہ تری رہ گئی تری اس دری کو لے کر کوئی آسمان پہ بیٹھ کے نیچے کر دے تو ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی سبحان اللہ ہاں۔ بے و و کاس من معین لا انہا عنها ولا ينزفون سر میں درد نہیں ہوگا بے ہوش نہیں ہوگے کے آتے ہیں نا یا پھل پیش کرے گا ایک لکما منہ میں لے لے ہزار سال ایک لکما کھاتا رہے وہ اس کو سر کے دیتا رہے گا اور اس کے منہ میں رہے گا نیچے نہیں جائے گا منہ میں رہے گا جب یہ کہے گا پھر وہ نیچے جائے گا ایک بدو میں پوچھا یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے آپ نے کہا ہے کیسی ہے اب نیچے سے وہ سونے کی ہے اوپر سے زمرد کی ہے اور کھجور کا دانا بارہ ہاتھ یعنی پچیس فٹ لمبا دانا ہے پچیس فٹ لمبا دانا اور وفاق ما یسروں ولاح مما ما یش اور پرندوں کے گوشت ادھر شکار کرو ہم درخت میں شکار کے لیے جایا کرتے تھے سارے بھائی کزن مل کر جنگل میں پورا ہفتہ ہفتہ بیٹھے رہتے تھے وہیں کھانے پکتے تھے وہیں شکار ہوتا تھا اور ان کو کبھی جال لگانا کبھی فائر کرنا اور یہاں پرندے خود آئیں گے اور آ کر آپ سے جھگڑا کریں گے ایک کہے گا مجھے کھاؤ دوسرا کہے گا مجھے کھاؤ تیسرا کہے گا مجھے کھاؤ چوتھا کہے گا مجھے کھاؤ کوئی چپلی کباب والا چاہے گا تو چپلی کباب بھی بن کے سامنے آئے گا کھاؤ ایک پرندہ کہے گا اے اللہ کے ولی میں نے جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا ہے اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے اگر مجھے ٹیسٹ کرو کیوں یہ چند ان کو پتا موت نہیں یہ کھائے جائیں گے پھر زندہ ہو جائیں گے تو وہ کہے گا ہاں یہ ٹھیک یہ جنت الفردوس کا پانی پی کیا ہے اور جنت الفردوس کی گھاس کھا کیا ہے اگر تو کھلا وہ ایسے پروں کو پھیلائے گا ستر ہزار پر ہوں گے ان کو یوں پر پڑائے گا ہر پر کھانے کی ایک قسم سامنے آ جائے گا سارے لذت بڑھے گی مزہ بڑھے گا اور تیری بیویاں ہوں گی مورتیاں اور تیری بیویاں ہوں گی مورتیوں کی طرح انڈے کی سفید چھلکی کی طرح یا مرچان کی طرح ایک نظر ڈالو گے تو چالیس سال دیکھنے کا مزہ ہی لیتے رہو اس کو گلے سے لگاؤ گے تو ستر سال گلے سے ہی لگائے رکھو گے چالیس سال اپنی بیوی کو دیکھا رہو اسے مزے ہو رہے ہیں مزے ہو رہے ہیں مزے ہو رہے ہیں ادھر ایک منٹ بیوی کو دیکھو تو وہ ڈر پڑے گی کیا دیکھ رہے ہو اور ادھر ستر سال مزہ لے رہا رہا شادیاں ہو رہی ہیں اولاد کوئی نہیں شادیاں ہو رہی ہیں مزے پورے ہیں یہاں سنا سے کیوں روکا سنا نہ کر کہ میں تیرا خود بجنوں ہوں ہوں نہیں میں تیری شادی کروں گا جنت کی لڑکیوں کے ساتھ کتنی بڑی ہیں صرف ایک سو تیس فٹ کا بھائی ہم اگر ہم پانچ فٹ کے جنت میں چلے گئے تو ہمیں تو جیب میں ڈال دے گی اور وہ سو جوڑے پہنتی ہے ایک بھی نہیں پہنتی سو جوڑوں میں کہیں چھپا دیا ڈاکٹر نوشاد کو تو وہ جوڑ میں کہے کہ میں تیرا خامد بول رہا ہوں کہیں کہاں سے بول رہے ہو و تمہیں ایک سو تیس فٹ کر دے گا سر جسم پہ بال نہیں امرت داڑھی کوئی نہیں اکحل اپن میں سرما مکحل سر کے بال نیم گنگریالے گردن تک یہاں تک تم بھی سو جوڑے پہنو گے وہ بھی سو جوڑے پہنیں گے ہر جوڑے کا رنگ الگ الگ نظر آئے گا ہر کھانے کی لذت الگ الگ ان لذتوں میں ڈوبا ہوگا ایک دم آ کر غلام کہیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما یہ پورا مجمع اگر کسی کو سلام کرنے کھڑا ہو جائے وہ کتنا خوش ہوگا کہ کتنے لوگ مجھے سلام کر رہے ہیں تو بڑے خوش ہوں گے پورے جتنے لوگ ہمیں سلام کر رہے ہیں وہ ایک دم غائب ہو جائیں گے تو ملائی کا بدت خلون آ رہے ہیں بالکل لباس چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے سلام علیکم کریں گے وہ کہیں گے تمہیں درام کیوں کر رہے ہو کہیں گے بیمار صبر تم جب نے دنیا میں دین کے لیے صبر کیا تھا ٹھیک ہے آج اس کا سلام ہے بڑے خوش ہوں گے فرشتے ہوئی فرشتے دیکھو یار فرشتے سب فرشتے ایک دم ایک نور آئے گا اور عرش کے پردے اٹھ جائیں گے اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام کو رحیم میرے بندہ تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے قرآن پڑھو اپنے نبی کی زندگی پڑھو علماء کی کسی بھی مکتب فکر کا عالم ہو اللہ کے واسطے اس کی دل میں کمی نہ لانا دل میں اس کے لیے کھوٹ نہ لانا جو علماء کی قدر کرتا ہے اللہ اس کے اولادوں میں علم زندہ کر دیتا ہے ہمارے کے علماء بڑی قربانی والے ہیں اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں کہ وہ روٹی نہیں کھا سکتے اور وہ اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں وہ نماز پڑھا رہے ہیں وہ جو ممبر پر بیٹھے ہیں اور معذر اس سے بھی بیچارہ ہوا ہے کہ وہ تو روٹی بھی نہیں کھا سکتا اس کا نقصان ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا لگا رہا ہے میرے نبی کا فرمان ہے کیا کے دن سب سے اونچی گردن محاذن کی ہوگی اور مہازن کو قبر کی مٹی کھا نہیں سکتی ہے اور وہ جانے دے رہا ہے جتنے دین کی محنت ہو رہی ہیں جس شکل میں ہو رہی ہیں سب کی قدر کرو سب کا احترام کرو ہر مقصد فکر کے عالم کا احترام کرو ان کو جنید بردادی کے ساتھ نہ جوڑو امام ابو حنیفہ سے نہ جوڑو آج دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے حساب سے ہمارے علماء ہوں گے ہمارے نیک لوگ ہوں گے جیسی عوام ہوتی ہے اسی کے مطابق کی خواص ہوتے ہیں تو ہر اہل علم کی قدر کرو خدمت کرو حال پوچھو تو اللہ تمہیں تمہارا سینہ قرآن کے لیے کھول دے گا تمہارے تمہارے سیرت کو سمجھنا آسان کر دے گا تو میرے بھائیو اپنے نبی کی زندگی پڑھو اپنے رب کا قرآن پڑھو اور تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو اور جس روز میں نے پہلے کہہ دیا جس سے لڑے ہوئے ہو ان سب کو معاف کر دو محبت کی فضا قائم کرو تیار ہو سارے اس کے لیے انشاءاللہ سب تیار ہو تو نقد جو تیار ہے چار مہینے والا وہ کھڑا ہو جائے نقد چار مہینے والے کھڑے ہو جائیں نقد چار مہینے والے کھڑے ہو جائیں باقی بیٹھے نقد بھائی کھڑے ہوں چار مہینے چلے والے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جی ماشاء اللہ بہت بڑا مجمع کھڑا ہوا ہے ماشاء اللہ بہت بڑا مجمع کھڑا ہوا ہے اللہ قبول فرما والے ابھی سلام تمام پہنے ابھی اب تشکیل ہو رہی ہے یہ موبائل نیچے کر رہا ہوں موبائل نیچے کر رہا ہوں ارے بچہ موبائل جی اب چار مہینے کے لیے چالیس دن کے لیے ملکوں کے لیے سال کے لیے سات ماہ کے لیے انجمن سال کے لیے بھی مطلب ساتھی ماشاء اللہ اب گزارش یہ ہے آپ گجرات آپ گجرات بہت اچھا جیسے سارا مٹو جب کھڑا ہو گیا نا سب کا نام لکھنا بھی آپ گجرات ابھی اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھ لیے اپنے حلقوں میں تشکیل آپ کے اندر ملاقات کریں گے تین پینتیس پر انشاءاللہ اللہ اذان تین پینتیس پر اثر کی اذان ہوگی چار بجے جماعت ہوگی آپ کو ذرا سماعت کی تیاری کروائیں چار بجے ان شاء اللہ جماعت ہوگی آپ کو ذرا سماج کی تیاری